حضرت محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا پھر اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پر رکھی پھر فرمایا سبحان اللہ کس قدر سخت حکم اترا ہے ہم خاموش رہے لیکن خبر آ گئے اگلے دن میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کیا سخت حکم تھا آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جائے پھر اسے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے جبکہ اس کے ذمے قرض واجب الادا ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کے ذمے واجب الادا قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اٹھاسی